ایسے دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے اس کو کہتے ہیں تبزیر یہ چیپٹر سیونٹین اور ورس ٹوینٹی سیون ان البزیر کارو اخبار تبدیل ایک ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی منی کو ویسٹ کرنا یعنی ریئل نیڈ کے سوا جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں وہ سب ویسٹ کرنا ہے منی کو قرآن کے مطابق تو کہا گیا ہے کہ جو منی کو ویسٹ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی شیطان کے بھائی بنا ہوا ہے شاید ہی کوئی ایکسپشن اس میں ہو آؤٹنگ کیا ہے یہ تبزیر ہے شاپنگ کیا ہے وہ تبزیر ہے شادیوں میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ سب تبزیر ہے فنکشن میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ تبدیل ہے تبدیل مطلب منی کو ویسٹ کرنا اور منی کو ویسٹ کرنا کیا ہے اپنے آپ کو شیطان کا بھائی بنانا ہے انڈل و بزری کہانی خواہش شاطین تو اگر کسی کو جنت میں شیطان نہیں ہوگا جنت میں تو اینجل ہوں گے اینجل جو آدمی دنیا میں شیطانوں کے کمپینین میں رہے اور یہ سمجھے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں گا تو یہ خالص تو مہارس تو جنوں پیدائش وہ ہے جہاں آپ رہیں گے کمپینین کی جہاں آپ رہیں گے اینجل کی کمپینین میں شیتان کمپینین میں نہیں تو جو لوگ دنیا میں اپنے منی کو ویسٹ کریں گویا کہ وہ رہ رہے ہیں شیطان کے کمپینین شپ میں تو انہیں پیدائش کہاں سے ملے گی ان کو اندر اخوان شاطین یعنی جو پیسے کو چھینٹتے ہیں تبدیل لٹرل میننگ ہوتے ہیں چھینٹنا ادر دین ریئل نیڈ کے سوا جو آپ خرچ کرتے ہیں پیسہ وہ چھینٹنا ہے وہ ویسٹ کرنا ہے تو جو لوگ اپنے پیسے کو چھینٹتے ہوں اپنے پیسے کو ویسٹ کرتے ہوں یعنی جو کے سوا خرچ کرتے ہوں وہ کیا کرتے ہیں وہ شیطان کے ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں شیطان کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ شیطان یہاں بھی رہے گا وہاں بھی رہیں گے شیطان کے ساتھ یاد رکھے جو آدمی دنیا میں اینجل کے ساتھ رہا وہ آخرت میں اینجل کے ساتھ رہے گا اور جو آدمی یہاں پر سیٹن کے ساتھ رہا وہ وہاں بھی اس کو سیٹن کے ساتھ رہنا پڑے گا یہ بہت ہی زیادہ سیریس بات ہے جو قرآن میں بار بار کہی گئی کہ آپ کو اپنا منی جو ہے آپ کا جو جو آپ کی پیسہ جو ہے آپ کی جو کمائی ہے اس میں آپ کو تبدیل نہیں کرنا ہے اس کو چھینٹنا نہیں ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے وہ خدا خدا کی طرف سے آپ کو دیا ہوا ہے اس کا آپ ہے ٹرسٹی ہیں تو قرآن میں پوچھا صحابہ نے پوچھا تھا اچھا، پیسے وہاں میں کیا کریں تو بتایا گیا ہے کہ نیٹ کے برابر اپنے لے لو باقی سب خدا کے راستے میں خرچ کر دو نیٹ کے برابر اپنی لے لو باقی سب خدا کے راستے میں خرچ کر دو